کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑی راہ چلے حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے